حضرت ابن ابی ملیکہ کا بیان کرتے ہیں کہ دو لڑکیاں طائف کے علاقے میں کچھ سلائی کر رہی تھیں ان میں سے ایک نکلی تو اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ والی لڑکی نے اسے زخم لگایا ہے جبکہ دوسری نے انکار کر دیا میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا تو انہوں نے جواباً تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ مدعا علیہ کے ذمے ہوگی اگر لوگوں کو صرف ان کے دعوے کی بنا پر ان کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی تو لوگ دوسرے لوگوں کی جان و مال کی بابت دعوے کر دیتے اس اس کو کو بلاؤ اور یہ آیت پڑھ کر سناؤ بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا الا آخر میں نے اس لڑکی کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی اس نے اعتراف کر لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی تو بہت خوش ہوئے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستائیس